حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کے مثل ثواب ملے گا اور یہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباع کرنے والوں کے مثل گناہ ملے گا اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا मिशकातुलमसाबी हदीस नंबर एक सौ अट्ठावन